چھٹا باب بعد موت کے مسائل موت کے فوراً بعد کے مسائل انتقال ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے میت کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھ دی جائے مثلا لوہے کی کوئی چیز یا گیلی مٹی یا کوئی اور چیز تاکہ میت کا پیٹ پھول نہ جائے لیکن وہ چیز ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ میت کو تکلیف پہنچے میت کے سارے بدن کو کسی صاف کپڑے سے چھپا دیں کہ اس کا جسم نظر نہ آئے اور میت کو چارپائی یا تخت وغیرہ کسی اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ زمین کی سیل یعنی نمی میت کو نہ پہنچے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترجمہ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے جسم کو خبرہ کی چادر ڈال کر ڈھام دیا گیا میت کے غسل کفن اور دفن میں جلدی کریں بلا وجہ تاخیر نہ کریں کیونکہ حدیث شریف میں اس کی تاکید وارد ہے حضرت ابو داود کی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کرنے تشریف لائے اور جب واپس تشریف لے جانے لگے تو فرمایا کہ طلحہ کے وفات کا وقت اب قریب آ گیا ہے لہذا جب یہ فوت ہو جائیں تو مجھے خبر کرنا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھ سکوں اور پھر ارشاد فرمایا ترجمہ یعنی ان کے کفن و دفن کی تیاری جلدی کرنا اس لیے کہ مسلمان کی لاش کو اس کے اہل و ایال کے پاس زیادہ دیر تک رکھنا مناسب نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ جب میں جب تم میں سے کوئی مرے تو اسے نہ روکو اور جلدی دفن کو لے جاؤ مسئلہ میت کو غسل دینے سے پہلے بھی اس کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہو اور تسبیح و دیگر اسکار میں متعلقاً کوئی حرج نہیں پڑوسیوں اور اس کے دوست احباب کو اس کی موت کی خبر کریں تاکہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو اور وہ سب اس میت کے لیے دعا کریں کریں گے کہ ان پر حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور دعا کریں بازار اور شار عام پر اس کی موت کی خبر دیں یعنی اعلان کریں بلند آواز سے موت کی خبر کا اعلان کرنے میں حرج نہیں البتہ جہالت کی عادت کے مطابق بڑے بڑے الفاظ القاب سے اعلان نہ کریں ناگہانی یعنی اچانک موت سے مرا مثلا ہارٹ فیل یا ہیمریج سے مرا تو جب تک موت کا یقین نہ ہو تب تک تجہیز و تکفین کفن دفن نہ کریں ناگہانی موت کے تعلق سے لوگ طرح طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں اور طرح طرح کے تخیلات رکھتے ہیں اچانک ہونے والی موت کے تعلق سے ایک حدیث پیش خدمت ہے امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی المعروف با امام بحقی المتوفی چار سو اٹھاون ہجری نے اپنی مشہور و معروف کتاب شعب بلعمان میں حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرد مفاجات یعنی اچانک آنے والی موت کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا ایسی موت بری ہے تو آپ نے فرمایا کیوں کر بری ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے تو رحمت ہے لیکن فاجر کے لیے افسوسناک گرفت ہے مسئلہ عورت مر گئی اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے اور اگر عورت زندہ ہے تو اس کے پیٹ میں بچہ اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا اور عورت کی جان پر بنی ہو یعنی اگر مرا ہوا بچہ عورت کے پیٹ میں رہنے سے عورت کی جان کا خطرہ ہے تو بچہ کاٹ کر بھی نکال لیا جائے بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ اس کی خلقت تمام ہو یا ناتمام بہرحال اس کا نام رکھا جائے اور قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا